وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار نہیں سکے گا موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا